حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو طواف میں سب سے پہلے حجر اسود کو بوسا دیتے ساتھ میں سے تین چکروں میں کندھے ہلا کر تیز چلتے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار نو سو پنتالیس